انسان کی دنیا میں آخرت کی عظیم کا امتحان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بڑے مستقبل میں افسر بنے اور رات کو جاگتا ہے کو محنت کرتا ہے اور کمائی کرے اور اپنی زندگی بنائے کی زندگی جو ہوتی ہے یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے آنکھ پیر آنکھیں کام ناک بنتے ہیں اور اس لیے دنیا میں آ کے استعمال ہوں گے اس کا فائدہ لے گا آتے ہیں ہمارے مدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا کا دنیا کے پیٹ میں آدمی آخر کے لیے بنتا ہے ہاں؟ اور یہاں کے کباب وہاں کے حالات کے عجیب و غریب بات آئی ہوئی ہیں کہ یہاں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کی سواری کا وہاں تک قدم جائے گا براد کا قدم اس کا آخرت میں اتنا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے ہاں؟ نظر آخری پوائنٹ اب ڈاکٹر صاحبان بتائیں نا کہ کون سے آخری پوائنٹ کو پاتی ہے ستارے کو پاتی ہے جو کہ کاؤنٹ لیس لائٹ ہے اتنا تو اس کی سواری اتنا در کرنا استعمال ہو ہاں جی؟ اور کھانے کے منو ٹنوں کھائے تو اس پر بوجھ نہ بنے نہ کھائے اس کو بھوک نہ ہو پیٹ بھر کر کھا لیا یہ بہت الگ چیز پکی ہوئی نکل میٹھی چیز ہو تو کھانے کو کہتے کہتے میں پیٹ بھر کے لیتا ہے اس کو بھی کھا سکتا ہے وہ اپنے کو تو اپنے لیے پشاور کا محاورہ ہے میٹھی چیز اپنے پیٹ میں خود جگہ پیدا مفت تو نہ نہ پیے گا آدمی پیاس کے لیے نہ کھائے گا بھوک کے لیے مزے کے لیے کھائے نہ کھائے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تو اس کا استعمال آخرت میں ہے دنیا کا مختصر وقفہ جو ہے جس میں ایک پابندی کے ساتھ وقت گزارنا ہے مریض کو کہتے ہیں بس آپ ایک ایک ہفتہ صبر کر لو آپ تین دن صبر کر لو آپ ایک دن صبر کر لو آپ تھوڑا وقت پرہیز کرے گا ہاں جی؟ اور بس ختم ہو جائے گا بس پھر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گے سب کھائیں گے پیئیں گے چلیں گے چلیں گے تھوڑی سی پرہیز اب اس میں یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس ہے اور استعمال کا طریقہ ہمیں پتا ہے بہت دینداری کا جذبہ بن جائے تو آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں تجلیف ہو جاتی ہے اور ہمت ہوئی مالدار حج کر لیتے ہیں دے دیتے ہیں آج کل ماشاء اللہ بہت مبارک تحریر کر رہی ہے تبلیغ کی بہت آگے وقت لگا لیتے چار مہینے سے لگا ملکوں ہے سفر کر لیے اور کچھ نہیں رہا جہاں جی۔ علماء کیا پرواز ختم ہو گئی ہے بس وہاں سے ہماری پرواز شروع ہو گئی ہے اور حالانکہ ایک مثال میں آپ کو بیان کروں ایک بزرگ تھے وہ بازار میں سودا خریدنے گئے تو میں سکہ جو سامنے نوٹ تھا وہ دکاندار کو دیا دکاندار نے غصے میں جواب دیا کہ یہ تو کھوٹا ہے انہوں نے یہ کھوٹا ہے وہ روئے دکاندار کو ترس آیا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے سے سودا دے دینا چاہیے ان کا خیر ہے آپ کو کا کھوٹا ہے ہم آپ کو سودا دے دیتے ہیں ہم نے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اتنا کو سنبھالے رکھا کہ کھڑا سکا ہے اور آپ کے پاس لایا کہ مجھے اس کا معاملہ ملے گا اور جب فرق کی جگہ پر آئے آئی چیز تو وہاں پتہ چلا کہ تو مجھے جو رونا آیا اور میں جو رویا تو کیسے کے فوٹے ہونے پر نہیں رویا مجھے اس بات پر رونا آیا کہ جو ہمارے ہم دیے ہوئے ہیں جب یہ فرق کے لیے اللہ تعالیٰ گزار کر کے آگے پیش ہو گئے فرق گے اس کیا فرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ظاہری اعمال دیے ظاہری اعمال کو سو فیصد پابندی بھی کرنی ہے پھر اللہ تبارک نے باطنی اعمال دیے اور باطنی اعمال کی کا اصول اس حل کرنا اور باطنی خراجیوں کو دور کرنا بھی فرض واجب کے درجے میں ہے فرض واجب کے درجے میں جس طرح جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا فرض واجب ہے اور غیبت سے بچانا فرض واجب ہے ظاہر کو خالی کرنا یہ فرض واجب ہے بڑا جلدی میں ہمارا ہو رہا تھا تو اس میں مدرسے کے بھی ہمارے آئے ہوئے تھے تو میں نے خاص طور سے بیان کیا کہ بیعت کرنا تو سنت موقع ہے سنت سنت ہے ہے یا سنت موقع ہے لیکن اصلاح کرنا تو فرض ہے نا علماء اور مولوی آزاد مار یہاں پر کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیت کرنا تو سنت ہے اور اس پر عمل کا دیکھیں کریں گے کب کریں کب نہ کریں لیکن اس ان پر اس طرح خیال نہیں جاتا کہ بیت کرنا تو سنت ہے یا سنت موقع ہے لیکن صاف نہیں کرنا تو سنت روزین ہے حضرت نظر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیت ہونے کے لیے آیا انہوں نے کہا آپ میں آپ بغداد کے بازار کا ملک و تجار ہوں یعنی سارے بازار کے صدر میں ہوں بغداد میں شہر نہیں تھا کہ کے بازار کا صدر ہو گیا ہے یعنی اس سے بڑے شہروں میں چیمبر آف کامرس ہوتا ہے اس کا صدر اپنے آپ کو شہر پہ اس میں زور سمجھتے ہیں تو نے بٹھایا بٹھانے کے بعد کھا کے اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے اخروٹوں کا ٹوکرا ہجیے پیش کر آپ ہماری ماں ہو جائیں پھر آپ کا کال نہیں جائے گا کسی طرح آپ ماں ہو جائیں آپ کو دھیان نہیں ہوگا اخروٹوں کا ٹوکرا رکھا انہوں نے کہا جس بازار میں آپ کی دکان ہے آپ کا کاروبار ہے یہ ٹوکرا اخروٹوں کو لے کر لے جاؤ اور وہاں پر ہو کے چار آنے سے چار آنے سے بیچ کے آؤ کہا اللہ اکبر میں اور یہ بات کروں تم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے جملے سے تو ایمان سے خاص خالی ہو کہ اللہ اکبر کا جملہ تو نے بڑائی اللہ کی بیان کرنے کے لیے نہ بولا بلکہ میں اتنا بڑا تاجر اور میں جا کر پھیری لگا ہوں اور یہ چیز نے اللہ اکبر اپنی بڑائی پر کہہ دیا اپنے کبر کے ظہور پر کہہ دیا میں آپ کو سخت کھیل کر لگائے مشکل کل کفر ہو گیا نکاح ٹوٹ گیا حج کیا اور باطل ہو گیا پچھلے مال سارے ختم ہو گئے ان کا سواب نہیں ہے آج دوبارہ کرنا پڑے گا عام باتیں جو ہم اور آپ گپ شپ میں کرتے ہیں مزاح میں کرتے ہیں اس میں کل کفر بولتے ہیں لوگ ہمارے پشاور میں تو ہماری ساتھی محتاط ہوئے سلسلے میں تو عورتوں کے کیس بہت آتے ہیں کلمات کے اوپر بولنے کے اور میں ہر مسئلہ سخت ہے تو اس لیے میں مفتی رحمان صاحب کے پاس ہی بھیجا کرتا ہوں ان سے جا کر ساری نہ کراؤ اگر تو کفر لازم آ گیا تو نکاح دوبارہ کریں گے نہیں لازم آیا تو اللہ شکر ہے تو کیسوں میں سے آدھے کیس ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کفر لازم آ گیا آدھے میں بچ جاتے ہیں ہے اس نے ڈاکٹر صاحب کو کیسا ہے گھر والی کی بچوں نے تنگ کی ستایا تو جھنجھلا کے اس نے کہا کہ اللہ میں اب انصاف نہیں کرتے تو وہ آئے تو میں نے کہا جی آپ سے ایک تو فوراً لاتا ہو جائیں اور آپ جا کر فوراً مفتی غلام رحمان صاحب کے پاس فتوا داخل کریں اس کا داخل کریں اس کو جواب دیں تو روز اللہ ان کا بھلا کرو نے کہا کہ جا کر اس سے کہو اس بات کو کہہ رہی تھی دل سے جس کی تصدیق کرتی ہوں کیسے ہی ہے اس نے کہا نہیں میں نے جنگلا کر کے دیا تھا دل سے میں ٹھیک نہیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں صاف نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا چلو اقرار بلسان اور فضیق بلسال وقت دونوں بات ہو جاتی تب تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا تھا سب دوبارہ کرنا پڑتا تصدیق بالکل اس کو کرنی ہے چلے اس اللہ تعالیٰ پلا کرے ہم اپنے اوپر کیوں ذمہ دے ہاں جن جی، کے ذمہ فتوا دینا ہے وہی ذمہ لے وہی اپنے سر پر اس کو بوجھ بوجھ کو اٹھائیں اور وہ جواب دے ہوں تو غربے کی یعنی کم فہمی کم علمی کی بات ہے کہ روزانہ باتیں ہم کو بولتے ہیں اس میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں ڈاکٹر سیال صاحب ان سے کہہ رہے ہے کہ پرانے آدمی کو جو ذکر میں بیان کرنے کے لیے بٹھایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو دا اور کتنا بڑا عمل ہے کہ داجیوں کے ساتھ ایک کتا شامل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس کے سلسلے سے مجھے دن کیا ہے اگر یہ کہتے کہتے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ اس کا نام بھی کلام پاک میں لے آیا تو یہ بات تو درست ہے کلام پاک کو مزین کیا ہے تو کلام پاک تو دوسری چیز کو فضیلت نہیں پاتا ہے وہ تو خالق کا کلام ہے تو بذات خود قیمت ہے تو کا وسطہ بنتا ہے ڈاکٹر سیاض صاحب قائد مستی کے معیار پر بیان کرنا یہ کوئی کوئی کر سکتا ہے وزارت میں کتاب پڑھاتے ہیں قائد مستی تو اس معیار پر بیان کرنے کوئی بھی بیماری پھنسا اگر اس معیار کی بات ہو اس معیار پر چڑھاؤ چیزوں ہاں جی تو یا مولانا سارے ثانی صاحب کو بیان کرنے کا آغاز ہوتا یا مولانا رکھ صاحب کو ہاں جی؟ ہم تو بیچ میں کسی کھاتے بھی نہیں آتے تو شکر ہے اللہ کا اس بات شکر ہے جو ٹھیک کہتے اللہ قبول کر دیتا ہے جو فتح کرتے اللہ نہ فرما دیتے بہت رحمت اللہ تعالیٰ کی اور جو کرم ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے اسی ماضی کے سارے چلتے ہوئے کام کر رہے ہیں اب انسان کے دین کا فین پیدا ہو یعنی جیسے کہ مزار سے پڑھنا ہوتا ہے اور مدار سے پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد ایک عرصہ دراز چاہیے ہوتا ہے کہ آدمی کاملین کے ساتھ رہے اور اس میں باطن میں فرق اور فین پیدا کرے اس کو فرقان کیسے لے جا لو فرقان ایمان ہو جب تمہارے اندر پیدا ہوگا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا تقوی کا جہال کیفیت پیدا ہوگی اس وقت تم فرقان بنو گے فرق تمہارے اندر پیدا ہوگا اچھائی برائی کی فرق پیدا ہوگی فائدہ نقصان کی فرق پیدا ہوگا اپنے اچھے بھلے برے کا کی تمیز کر سکو گے اور اس وقت تمہارا فرقان قرآن مجید کو فرقان اس لیے کہا گیا ہے جب اس پہلے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے اندر فرق پیدا کرتا ہے اچھائی برائی فائدہ نقصان وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کل شام ہمارا بیان مدا مدرسے میں ہوا جو ہے یہ نور ہے جس میں تقوی ہوتا ہے اور پاکیز کی ہوتی ہے اس پر داخل ہوتا اور نہ پڑھتا ہے آدمی کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے مطابق اس کا قلب بنے اس کا غالب بنے اس کی اصلاح ہو درست ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس برتن میں ڈال رہا ہے برتن گندا ہے کو جس برتن میں ڈالتا ہے وہ برتن گندا ہے دودھ دو کر آدمی تازہ گائے کا اور برتن میں ڈالا ہے جس گل کے دودھ نکالنے کے بعد اس کو دھویا نہیں کیا مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں بٹی کے دولوں میں پہلے دو دھوتے تھے جب کوئی پندرہ دن اس کو دھونا ہو جاتا تھا پھر دھونے کے بعد اس کو آگ پر بھی رکھتے تھے کہتے تھے کہ اس کے اندر مساموں میں آ جاتی ہے چیز جس سے دودھ خراب ہوتا ہے خاص طور ساون کے مہینے میں مساموں کو بھی آگ پر رکھ کر اس کو درست کرنا تھا تو بخریت ہوتی ہے نیچے سے نیچے جاتے ہیں ڈیپ گروتھ کیسے دودھ اس میں خراب نہیں ایسے انسان کے باطن کا حال ہے کہ اندر گھسے ہوئے گڑے ہوئے اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں باطل کا چسکا ہوتا ہے شہباب کا چسکا ہوتا ہے اور امال کبیا اندر جگہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیبر ہے ہے لالچ ہے کینا ہے جو بات شوانیاں ہیں جو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا راستہ مار رہے ہوتے ہیں اس کا کام خراب کر رہے ہیں اس خراب کے حال خراب حال کے ساتھ جب حج میں جاتا ہے تو حج میں اپنے آپ کو خراب کر کے آتا ہے حج کو خراب کر اس خراب حال کے ساتھ جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس نماز کو خراب کرتا ہے وہاں اپنے میں کیس بناتا ہے سے کہتے لمائی کرام کہ حال ریا کا ہو اور حسن ہو تو کیا آدمی امال کو فرق کر دے کیا اس بات کا انتظار کرے جب میرا حال ٹھیک ہو جب میرا ٹھیک ہو تب نماز پسند نہیں کیا آج فرض ہو گیا کہ جب میں کروں گا جب میرا بات درست ہو جائے نہیں عمل کو تو فوراً کرے لیکن اپنے باطن کی درستی کی فکر کرے جس کے نتیجے میں اس کے عمال قیمتی بنے تیسرے سال میں ہمارا مضمون ہوا اس میں کہا تھا کہ اشرف الجواب کا جو عنوان تھا حج کے بعد آدمی خراب کیوں ہوتا ہے حاجی ہاں ہاں جی، جی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حاج کرنے کے بعد حاجی کا حال خراب ہو ہے کیا ہو گیا پہلے ایسا اچھا تھا پھر خراب ہو گیا انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ حاج ایک ایسی چیز ہے اور حضرت کے سامنے سے گزرنا ایک ایسا عمل ہے اور حضرت ایسی کسوٹی ایسی فرق والی چیز ہے انسان کے اندر جو چیز ہوئی جس کو ظاہر کر جانے والے اپنے حال کو درست کر کے نہیں جاتے زیادہ جیسے خود کے کٹوٹی کے آگے سے گزرتے ہیں جو رگڑ ہوتی ہے فرق ہوتی ہے اس کا بادن کھار سامنے آ جاتا ہے اور اس بات کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس پر پکا ہوتا ہے مال کی محبت شہباد کی محبت بر اثر ڈالا اس دوسرے کو نیچے دکھانا دوسرے کو نقصان پہنچانا اس حال میں آدمی کیا ہوا اس حال پر پکا وہ حالت تو غیر ہو جاتا نے اس کو خراب نہیں کیا نے اس کے چھپے ہوئے حال کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے کر دیا اس کے بارے میں اسے پوری رائے قائم کریں اور اس کے فائدہ نقصان کے بارے میں فیصلہ کریں اس کے نقصان سے بچیں یعنی کسی آدمی کے کباستوں کا ظاہر ہو جانا اس کے نقصانات سے بچنا یہ تو بہت بڑی فائدہ حاصل ہوتا ہے حاصل ہوا تو آج وہ کرتا ہے آج آدمی کو خراب نہیں کرتا نے بطور مشورہ کے ساتھ بات کی میرا مشورہ یہ ہے کہ حج کو جاتے ہوئے اپنے آپ کو بنا کر جائیں اور بنا کر جائیں کے بارے میں کہا کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اس پر آپ کا کوئی بڑا خرچہ ہو مال کا جان کا وقت کا بڑا خرچہ ہو آپ حج پر جانے سے پہلے کچھ عرصہ اللہ والوں کے ساتھ جو اصلاح کا کام کر رہے ہوں اصلاح کے ادارے ہوں ان میں کچھ گزار گرانوں تاکہ اس کے نتیجے میں باطن میں ایک دینی حال پیدا ہو اور باطن میں ایک اللہ کا تعلق پیدا ہو تاکہ اس حال کو لے جا کر جب اس پر محنت کریں مشق کریں وہاں تو یہ بڑھ کر آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد کے لینے کا ذریعہ بن گیا ویسے ایسے ہی خاص طور سے میں آپ لوگوں کی طرف آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو خاص کیا ضروری بات کہنی ہے وہ یہی بات کرنی تھی پھر دیکھیں ہمارا سلسلہ جو ہے اس دو تعلیمات ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں یہاں دو دو مجلس کرتے ہیں ایک جگہ جہاں ہاں جی؟ اب صورت حال یہ ہے کہ آدمی پیسے لے کر باہر نکلے دور دراز کے سفر کرے بہت زیادہ جو سواد ہے مشکل کام بھی گزرا ہے اب آدمی ہفتے میں ایک گھنٹہ قربان کر لے ایک گھنٹہ قربان کرے اور اس نتیجے میں اس پہ اتنا فائدہ ہونے کے حالات ہوں کہ اس کا آدمی سوچ نہیں سکتا ہے اس پر خرچہ ہو میں وہاں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ جن کا آدھے گھنٹے کا رستہ ہے وہ پیدل آیا کرے سائیکل بھی استعمال نہ کرے قدم قدم پر چلنے کا سواد ہے پیدل آیا کرے اور جو روس جاتے ہو یہ ہمارے پروفیسر صاحبان یا جو مالدار لوگ ہیں ان سے بچوں سے میں کہا کرتا ہوں گھر والوں سے گاڑی نہ مانگا کرو گاڑی میں نہ آیا کرو یہ کرائے کی بس انجن میں بیٹھ کر آیا کرو تاکہ آپ کے آمد آپ سے گھر والوں پر بوجھ نہ بنے تو بات کا جب دیر ہو جاتی ہے نا پیچھے ڈرائیور گاڑی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بچہ نہیں ہے اس کو لے کر آ جاؤ لیکن اگر وہ بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو کیا کریں جس کے لیے آپ انتہائی کم خرچ کے ساتھ اور انتہائی اگزام خوشی کے ساتھ آیا کو ایس پی صاحب سلسلے میں آنے لگے تو ان سے میں نے کہا کہ جب آیا کرو تو یونیورسٹی کے گیٹ کو گاڑی کو ڈرائیور کو چھوڑ دیا کرو تو وہاں سے پیدل آیا کرو مجلس میں اور جب مجلس مکمل ہو جائے گا پھر اگر آپ جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں آپ کو انتظار کر رہا ہو تو بیٹھ کر جایا کرو چلے جایا کرو یہاں پیدل آئے گا تاکہ باطن میں ایک حال آپ کے پیدا کا قسم پرسی کا ایک حال پیدا ہو تو اس حال میں آ کر جب آپ منظر سے بیٹھیں گے تو جیسا صاف برتن لے کر آتا ہے اتنا یعنی بڑا برتن لے کر آتا ہے اتنا زیادہ فائدہ لے کر جاتا ہے اور برتن میں کمی ہو برتن تنگ ہو صاف نہ ہو تو لی ہوئی چیز وہ لے نہیں سکتا لیا ہوا ہو تو اس کو سنبھال نہیں سکتا خراب ہو جاتی ہے سے بفلی تعالیٰ اصلاح کی بہت آسان ہے خدا یہ آدمی ترس کرے اور لوگوں کو جو نقصان ہو اور خسارے کی طرف چل رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ جو لا کر شامل کرے آپ سر سے کسی ایک آدمی کو یہاں تک لانے کا سبب بنیں گے اور یہاں آنے کے بعد آدمی نے آپ سے زیادہ ترقی کی آپ سے زیادہ پرواز کی زیادہ آگے نکلا آپ تو حاصل نہ کر سکے لیکن اس کا سواب تو حاصل کر سکے کہ آپ ایک آدمی کا ذریعہ بنے نے سردار کفائے دی جو آدمی کسی آدمی کی رہنمائی کرتا ہے کسی نیکی کی طرف تو اس کو بھی ایسا سواب ملتا ہے جیسا کرنے والے کو ملتا ہے کرنے والے کو اتنا سواب ملا اس کے برابر آپ کو سواب ملا اس میں آپ اس کی سواب میں کمی نہیں آ رہی اس میں ہی آپ کو مل رہا ہے کیونکہ آپ اس کے لیے رہنما بنے آپ اس کی رہنمائی کرنے والے اور آدمی تھوڑا عرصہ بیٹھنا نہ کرے تو پھل ہی کالا اس کو واضح فرق محسوس ہوتا ہے کہ سچ بات ہے ایسا میں نے اپنی باتوں میں کل کفر کی بات میں نے اپنی خدمت رکھی عقائد میں ایسی کمیاں آدمی نہیں ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے عقائد میں ایسی کمیاں نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ جو بہت بڑے خسارے کا ذریعہ ہوتے ہیں بہت نقصان ہے آج میں علمی دینی بازار میں آیا تو اس کی کمی دور ہوتی ہے اس کے بعد کوشش تھوڑی اجر و سواب زیادہ اور تعلق میں ترقی زیادہ ہوتی ہے میں سمجھ آدمی زور بہت لگا رہا ہوتا ہے وقت بہت لگا رہا ہوتا ہے تکلیف بہت برداشت کر رہا ہوتا ہے آسموں کو تھوڑا ہوتا ہے کیوں کہ اس کو طریقہ کار نہیں اور طریقہ کار کو سکھاتے تھوڑے وقت کے ساتھ تھوڑی کوشش کے ساتھ تھوڑا مال خرچے کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے حاصل کر لیتا ہے تو یہ محنت اس ہم ایسی محنت کریں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا باطن درست ہو اس کا رواج بہت کم ہے رواج اس کا بہت کم ہے اور امت جو مار کھا رہی ہے نقصان اٹھا رہی ہے وہ ان باطن میں رضائد اور گندگی ہونے کی وجہ سے جو بات میں مارے بھرے ہوئے قبر سے بات میں مارے بھرے ہوئے حسد سے بات میں مارے بھرے ہوئے لالچ سے بات میں مارے بھرے ہوئے مال کی محبت سے وہ مال کی محبت پر مقابلہ کرتے ہیں مال اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہوتا ہے زمین جائیداد جگہ پر پڑی ہوتی ہے اور اس سے اپنی دنیا آخر سے تباہ کیا ہوا نہ دنیا کی نہ گی نہ جیسے دنیا کے لیے جنگ و جدال کو دیا اور دنیا کے لیے اس نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ اختیار کیا تو کیا اس کی زندگی کوئی سکون والی زندگی تو قدم سکون والی نہیں اس آدمی نے کسی کو پریشان کیا ہوا کسی کا آگ مارا ہوا ایک میرا تجربہ ہے کئی مشکلات ہماری انتقالی یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس آدمی نے انسانوں کو پریشان کیا ہوا اور یہ آدمی دواؤں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی آ گیا کسی قسمت اچھی ہوگی آ گیا یا اس کو بتا دیا کہ آپ فلاں بار کو تو کر لیں آپ سر آپ کی آپ کی چیز درست ہو جائے گی تکلیف درست ہو جائے گی مفل نہیں تالا ہو جاتا تو اس کی وجہ تو ظاہر تو نہیں تھی وجہ تو اس کی روحانی اور بات نہیں تھی میرے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا جی مجھ پر کیس بن گیا اسپتال میں کمبل کی چوری کا میرے ساتھ جائیں کسی کو کہیں گے مجھے کیش معاف کرنے مجھے چھوڑ دیں میں بس خدا میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ جاؤں گا کہوں گا ان شاء اللہ خیر کرے گا لیکن مجھے یہ واضح بتا دو کمر چوری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کہا چوری کیا اس کو لا کر واپس کسی طریقے سے رکھ دیں گے بہت کچھ ہوا کوئی طریقہ کی مسئلہ کو اس کے لیے معلوم کروں گا اس کا معاوضہ ادا کر دیں گے حکومت کا ہوا مجھے بتا دیں آپ نے کہا جی میں آپ سے کیا چھپاؤں میں نے چوری نہیں کی ہے جی دو سال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ صاحب آپ ناراض تو نہیں ہے کہا یہ بات ہے میں نے کہا پکڑے پکڑے میں کہ ہماری میں کروں گا اور جا کر معافی مانگ راضی کر لو کوئی چیز اگر جو بہت مالدار ہوں ان کے پاس سب چیزیں ہوں لیکن ان کے خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ان کے لیے لے جاؤ یہ سن کا دل خوش ہوتا ہے کیا سابقہ ختم ہو جائے گا آپ کو جو مار ملی ہے وہ مار ملی ہے اس وجہ سے منی سعید کا ایک واقعہ دوسری میں آیا ہے جرائج رحمۃ اللہ علیہ منی سعید سے بہت بڑے ہیں دن رات ہم نے برات انہیں وقت کر لی تھی اور نماز میں کھڑے تھے والدہ صاحب نے آواز تھی نماز میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا حالانکہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز پر آپ کھڑے ہوں تو آپ نماز چھوڑ کر والدین کو جواب دیں یا آپ کو بیٹھ کر اللہ کے مشاہد کو جواب دیں تو ان کے ساتھ آپ ادا کر سکتے اتنا اور کو تفصیل دیا کہ ان کو پتا ہو نہ پتہ ہو اس کی آگے نہیں لکھی ہوئی کتابوں میں بعد میں آواز دی تھی انہوں نے جواب نہیں دیا تو والدہ نے جو دیکھا عبادت میں لگا اس نے کہا کہ عبادت میں لگا بزرگ بننے کے لیے میں بد دعا دی کہ اللہ تو اللہ تجھے گندی عورت کا منہ دکھائے اللہ تجھے رنڈی کا منہ دکھائے دعا قبول کسی آدمی کا کسی کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا وہ مارے در کر نے کہا بس کیسے کیا کریں تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی انہوں نے کہا جوید کے بعد کھانے کے پاس چھوڑ دیں بزرگوں میں جگہ ہے عبادت والے آدمی ہیں شاید ان کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی کچھ نہ کہیں نہ کر بچہ وہاں چھوڑا گیا شیطان نے لوگوں کو کھایا اس بات پر کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے کا بچہ تب ان پر توبت لگ گئی بدکاری میں بدکاری کے لوگ آئے انہوں نے عبادت خانے کو اٹھایا مسمار کیا ان کو پکڑا اور کو سیٹا اور باہر نکالا اور کھینچتے ہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ باتیں ہیں اور یہ بزرگ کی ہے اور یہ تھے اور یہ بات بات خانہ بنایا ہے اور دنیا سے شروع کر بیٹھا ہے یہ اس کا حال ہے جب بہت تکلیف ہوئی تم نے اس بچے کی پیڑ پر کا ہاتھ رکھا اسے کہا کہ بتایا بتا ہاں، اس کی عورت نے سو مت لگا دی ماں نے اس بچے کی شاید اس وجہ سے میری جانچ بچے کے پیر پر ہاتھ رکھا نوزائی نیا پیدا ہوا بچہ ہے اس سے زبان سے بولا اور اسے میں فلان لڑ رہی ہے کیا بیٹھا اور اس کا مظاہر ہو گیا او لوگوں نے اتنا جریج کہا بند آباد جریج جلوس بنا لیا کرنا پر اٹھا رہے ہیں جیسے طریقہ ہوتا حال طریقہ ہوتا ہے اور ہم ان کے لیے سونے کے بعد کھانا بنائیں گے اتنے بڑے وزیر ہیں انہوں نے کہا اللہ کہ بدن میری جان چھوڑو اور میرا جو بیٹی کا تھا وہ بنا کر مجھے دو کہ میری جان چھوٹے میں کیسے بتاؤں گا پھر آپ اپنا کام کریں تو لما کہتے ہیں کہ عوام کی حدت ہے یہ بھی جو ہے بیتماری ہوتی ہے اور ان کی جو ہے دشمنی بیتماری ہوتی ہے تھوڑی دیر آپ کے سے کہتے ہیں عوام کی وہ نیت برکت کرے ہی نہیں اللہ کے رضا یہ حالت راضی ہے تو جو مجھے بہتر کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کوئی خاص بات نہیں اور یہ ناراض ہے مجھے بڑے اعزاز کر رہے ہوں بڑے جو ہے تو وہ پشاور کا محاورہ سود پر چاہتے ہوں بڑے اونچا کر رہے ہوں تو کیا فائدہ ہے جب اللہ راضی ہے کہتے والدین اور اساتذہ اکرام یہ اگر ناحق پر بھی ناراض ناحق پر بھی ناراض ہو جائیں اس کا اثر آتا ہے اس لیے فوراً اس کو جو ہے اس ناراضگی کو دور کرنے کا بندوبست کرنا ٹھیک ہے ورنہ آدمی کو آخرت دنیا کا نقصان تو بہت بڑی ہو جاتا ہے آخرت کا نقصان خطرہ ہے تو یہ باتیں نتائج ہوتی ہیں امال نتائج ہوتی ہیں اس کپڑے کی نتائج ہوتی ہیں اس کوتاہیوں کی لے کر رہا الطاف صاحب میں ایک ساتھی کے ساتھ گئے سفر پر راستے میں اس نے لوگوں کو یہ سنا اور سب سے لوگ پر خود کہ بس ادھار آپ نے پوری کس نا کا ہمارا سر کبھی کر دیا اور ایک آپ اتنے عام آدمی ہوتے ہوئے اتنی بڑی جگہ پر ہوتے ہوئے کہ آپ اسپیشل ڈاکٹر بننے والے ہیں آپ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہمارے فلاں فلاں بس ادھر آپ انسان پاس کر چکے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں پھر واپس آیا اس جی وہ تو یہ جی، بات نے پاس سنا تو مبارک صاحب خوشی کی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر وہ عظیم علم جو ملا آپ کو کہ اپنے آپ کو غیبت سے نکالنا لجانی سے نکالنا میں نے کہا یہی تو باتیں ہیں جو آخرت کا نقصان پہنچنے کے ساتھ دنیا کو نقصان پہنچا رہے جو دنیا کے نقصانات آ رہے آتے ہیں جو دنیا کی خراب ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کے بدل کے استعمال ہوتا ہے آپ کے اعمال ہوتے ہیں جو ظاہر الفراد البر البہ جمع کا سب دن سنبھال گیا ہے کہ خوشبو افطری میں جو خاص ظاہر ہوا وہ اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا تو یہ وہ بنیاد ہے جو بیان ہوئی کیسے امال عمر میں برکت صحت میں برکت روزی میں برکت اولاد میں برکت ان چیزوں کو جو تذکرہ آئے ہوئے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے تبدیل اللہ نے کہا کہ جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچنے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ کون سی کوتاہی مجھ سے ہوئی تھی جس کے بدلے میں مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے اللہ والوں کی تشخیص کی مہارت ہوتی ہے اور دو چار کی طرح آپ کو بات بتا دیں گے کہ فلان بات جو ہے فلان کو صحیح کام وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے رہا ہے اب ظاہر بات ہے آدمی کی بیماری ہو شہ کی کمزور ہو رہی ہو طاقت سے نکل رہی ہو دم اس میں نہ ہو بھی کہتا ہے متوجہ ہوتا ہے علاج کی طرف زمین بیچتا ہے مکان بیچ کر علاج کرتا ہے اور علاج ایسے ہوتا نہیں جب تک کہ مائر کے پاس جا کر تشخیص نہ کروائے تشخیص کرواتا ہے تشکیل جب ہو گئی اس کے بعد دعائی تھی بس اللہ فضل کرتا ہے صحت ہو جاتی تو ایسے ہی روحانی مجالس سے ہوتی ہیں اس جام دراز کا پہلا فضل جو اللہ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی کمزوریاں اپنی کمیاں اپنی یہ نظر آنے لگتی ہے معافی یہ پہلا فضل یہ معذور ہونے لگے سمجھنے کے پرلنم کا اس طرح لگتی ہے اگلے قدم میں ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور جب اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ برکت کا دروازہ برابر لیکن ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک دو دن سننے کی بات نہیں ہے ایک یہ چیز تسلسل مانگتی ہے مسلسل ہے مسلسل ہمارے بات ساتھی کہتے ہیں میں نے کام شروع کیا بہت لوگ آتے تھے اب لوگ کم ہو گئے تو میں سے کہا کرتا ہوں یہ ضرور ہوتا ہے پورا فائدہ لینے والے کم لوگ رہتے ہیں وہ کم لوگ جب پورا فائدہ لیتے ہیں پورا فائدہ جب سامنے آتے ہیں لوگوں کے تو پھر تعداد پہ دوبارہ پڑ جاتی ہے لیکن اب پکا پھل آتا ہے کچا پھل پہلے آ کر گر گیا تھا سارے پھولوں پر تو پھل نہیں لگتا کچھ پھول کی شکل میں گر جاتے ہیں کچھ کچے پھل چھوٹے چھوٹے گر جاتے ہیں تھوڑا رہتا ہے جو پکتے ہیں اور پکنے کے بعد پورا فائدہ دیتے جب پکتا پکتا ہے ہے پھل پھر پورا فائدہ کوئی بات آپ تو دعا کرتے ہیں تو ایک بات اللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سواز ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو کتابیں پڑھنے کا کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے ان میں باتوں پر تھوڑی تھوڑی بات ہے کہ ہاں جی؟ جب آدمی ساری دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے سے سوتنتر سمجھ رہا ہو اور اس کے طرز عمل میں وہ اس کی باطن کی صفت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک باطن میں ہو اور اس کا طرز عمل میں اس کا اثر بھی جھلک جائے اور اس کا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جس میں ان کو گھٹیا سمجھ کر کے کر کے ان کو گھٹیا سمجھ کے ان کے حقوق کو ضائع کر رہا تو آپ کہیں گے کو آدمی فلاح خلاض سارے کا ملازم بھی بڑا عالم ہے بڑا افسر ہے بڑا مالدار ہے بڑا شکلدار ہے بڑا سمجھدار ہے بڑا دانشور ہے بڑا صدر وزیر ہے ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے سب سے نہیں سمجھتا اور دوسروں کو گٹیا نہیں سمجھتا اور طرز عمل میں اس کے بعد یہ ظاہر ہوتی ہے اور جب ان چیزوں پر اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے ہیں دوسروں کو گٹیا نہیں سمجھتا ہے تو سوچیا کہتے ہیں یہ اجب ہے اجب بھی جو ہے یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور جب اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے ہیں دوسروں کو گٹیا سمجھتا ہے تو یہ کبر ہے اور کبر والا آدمی جو ہے یہ اللہ کی نظر ہے انتہائی یعنی گری ہوئی حالت یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑا مالدار اور بہت بڑی شخصیت اور اللہ کے ہاں بہت بڑی شخصیت اور جو بات آسمانوں میں نافذ ہو رہی ہے کسی کے بارے میں عوام پر بھی کوئی نافذ ہوتی ہے عوام کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ ہے تو گھٹیا ہے لیکن ہمارے مجبوری ہم اس کے آگے مجبور ہم چاہتے ہیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے تو آخر دن کو جو تھا نا دو بجے نکلنا تھا دفتر سے تو ایسے نکل کر گئے جب دوبارہ ہمیں نکلنا تھا تو آگے ساتھ میں دروازے کو تالا کر اور واپس آ کر پیچھے دوسرے دروازے سے نکلنے کے جب آئے تو واپس جب آئے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے لوگوں نے اسکول کرسی کو اٹھا کر مار کر توڑ پھوڑ کر رکھا تو یہ تھا کہ وہاں یہ اس کا دروازہ بند ہوگا یہ واپس آئے اور جا کر اس بار کو دیکھ کر گزرے کہ تم نے کئی زندگی گزاری ہے اور تیرے بارے میں ہمارا کیا تھا ہے تو اس کو اس نے دیکھا اور نکل کر گیا یاد نہ تو لوگ اس یہ تاثر دے رہے تھے کہ آپ کے بارے میں ہمارا خیال کیا تھا وہ ان سلام کر رہے تھے تو تو متقبرین کی نے مطلب لکھا ہے کہ متقبرین کی جو عزت ہوتی ہے وہ ایسے جو شان کر سکتے ہیں سب اٹھ جاتے ہیں سب بھاگتے ہیں اس لیے اس کے شرط سے معاشی اور اب اس لیے آتا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کی عزت ان کے شرط دشہر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کریں اور وہ کی عزت نہیں ہوتی اور ایک عرصہ دراز رکھتا ہے یہ اب یہ نظریاتی بات بھی نہیں ایک آدمی سن لے یہ جب متوازے قلوب کے ساتھ بھی رہتا ہے تو اس کا کل بادشاہ کا سر پکڑتا ہے یہاں تک کچھ پکڑ بات سننے سے

لا اله الا الله الرحمن الرحيم الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رب ارحمهم وارحم ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امانا انتشار جو ہے تو آپ کو ایک عرصہ مدارس میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو جائے تو آپ یہ دو مدارس سے اس کی پابندی کریں ہاں جی مہینے میں ایک بار تمہارے پاس آیا کریں ہاں،, ہاں جی اگر آپ کے پاس کرایہ نہ ہوتا تو مجھ سے کہا کریں میرے پاس کرایہ نہیں سطح سے نکالو میں ہاں آ گیا ہوں ہے نا بالکل اللہ خیر کرے اب ساٹھ سال گزارنے کے بعد انتشار حاصل کیا ہے تو ساٹھ ساٹھ مجلس تو آئے نا اللہ کے دور ہوئی نہحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو ہیں ان کے پاس اس کا کا کا یونیورسٹی کہ وہاں پروفیسر آج حضرت میرے اسلام پر ایک سو بیس اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے انہوں نے کہا چار مہینے دے پروفیسر صاحب نے کہا میں چار مہینے کے چالیس دن دے وہ بھی دے تین دن دے وہ بھی نہیں دیتے شب جمعہ شب جمعہ ہمارے پاس آیا وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ آیا اس نے گزارش جب وہی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دن پوچھا پروفیسر صاحب کیا سو کے جواب ہو گئے بیس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا بیس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا وہ خیر ہو جائے گی السلام علیکم جی جی کوارڈ پرابلم آ آپ میں خبر سمجھ تم کم لے فکر پندرہ پندرہ تاریخ تاریخ آپ ان شاء اللہ ہم یہاں سے خبر کی بشیر بشیر خبر کو جاتے ہیں آپ وغیرہ یہاں اچھا، کروں اجازت